لا نبی آبادی او کما قال علیہ تو والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا حضرات محترم میں انتہائی اختصار کے ساتھ سب سے پہلے میں یہاں سٹیج میں بیٹھے ہوئے تمام علماء اور بزرگوں کی خدمت میں دعا کی درخواست کرتا ہوں میرے معزز حاضرین انشاءاللہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بڑے بڑے ایمان افروز بیان سنیں گے اللہ تعالی جزائے خیر دے ہمارے ان موجودہ اکابرین کو جنہوں نے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے ساری دنیا کے اندر یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کا قرآن کا دین کا اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس میں اگر ایک بٹا کروڑواں حصہ بھی ذرا سا تردد اور شک آیا تو وہ بندہ پھر مسلمان نہیں ہے ذرا سا بھی تردد آیا ایمان نام ہے اس یقین کی آخری حد کا کہ جس کے اوپر اور یقین نہ ہو سکتا ہو الحمدللہ یہ عقیدہ ختم نبوت اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان بزرگوں کو اور جن اکابرین نے ساری زندگیاں اس پر لگائیں آج ساری دنیا کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ واضح ہو چکا ہو اللہ اب میں جو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں اس بابرکت محفل کے موقع پر حضرات علماء کرام اور میرے معزز حاضرین آج کئی دنوں سے جامعہ شفیہ میں دورہ حدیث کے طلباء میں آیت کریمہ پڑھنے کے بعد مقصد بنا کر اس کی قبولیت کے لیے دعائیں اللہ کے فضل الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر میں جامعہ شفیہ سے قافلے بھی پہنچ رہے ہیں ایک دعا جو بنیادی طور پر میں اکثر کرتا ہوں یہاں پر بھی برمنگم کے اجلاس میں بھی اور جہاں موقع ملتا ہے میں ایک ذاتی لالچ کی بنا پر ایک دعا کیا کرتا ہوں اور وہ یہ دعا ہے کہ یا اللہ یہ عقیدہ ختم نبوت جس کے بارے کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا قول میرے استاد مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا تھا کہ آخری وقت ہے پالکی میں بٹھا کر دیوبند میں لائے ہیں اور آ کر حضرت نے بیان یہ آخری ارشاد ہے کہ میں نے چودہ سو سال کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے قادیانہ ایک بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں یا اللہ پوری امت کو اس فطرے سے تو محفوظ فرما دوسری بات جو میں اپنے ذاتی لالچ کی بنا پر کہا کرتا ہوں اللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جتنی خوشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عقیدہ ختم نبوت میں کام کرنے والوں سے ہوتی ہے اور کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوتی پھر آخری جملہ فرمایا فرمانے لگے جوش میں آ کر میں گارنٹی دیتا ہوں میں ضامن بنتا ہوں جو آدمی بھی اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے کوشش کرے گا جنت نے اللہ نے اس کے لیے الاٹ کر دیا یہ جنتیوں کا ٹولہ ہے میں یہ دعا اکثر جو یہاں بھی دہراتا ہوں میں کہ اے اللہ خالص عقیدہ ختم نبوت کے لیے یہاں ہوئے ہیں پروردگار عالم تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ جس طرح ہم یہاں پر چناب نگر کے اندر عقیدہ ختم نبوت میں اکٹھے ہوئے ہیں تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں ہمیں جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا کرتے ہیں وہاں پر بھی آپ کہیں مولانا صاحب تقریر سنا دو وہاں پر بھی آپ جی مولانا صاحب سنا دو اور اللہ کی قسم آپ اس نسبت کو مرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ شانو کیا برکتیں عطا فرماتے ہیں آخری بات علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ میں انیس سو تیس کے اندر علماء کو اکٹھا کیا یہ تو آخری بات سنائی انیس سو فرمانے لگے علماء کرام رام میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں گلی گلی محلہ محلہ گاؤں گاؤں شہروں شہروں جہاں بھی جا سکتے ہو جاؤ اور مسلمانوں کو اس فتنے کے بارے میں بتلاؤ اور مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی کوشش یہ فرمایا علامہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے حضرات محترم میں یہ عرض کروں حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کی کروڑوں رحمت اور جو جو بزرگ بھی کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ سمجھا کر گئے ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا میں یاد دلانا چاہتا ہوں حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ نے علماء کرام سے یہ اپیل کی تھی کہ مہینے میں ایک جمعہ تمام علماء کرام اپنی اپنی مسجدوں میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے وقف کر میں مجلس تحفظ ختم نبوت والوں سے درخواست کروں گا اب اس بات کو پھر تازہ کیجیے اس بات کو پھیلائیے اور علماء کرام کو وہ وعدہ یاد دلائیے اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ والا بھی اور حضرت خان محمد اللہ علیہ کا اب ضرورت ہے کہ اس عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکو چور جو ہیں مختلف راستے اپنا کر مختلف انداز میں حملہ آور ہو رہے ہیں اب ہمیں پیرا دینا ہوگا اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ